السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا آخری lecture lecture number forty five مجاہد دشائی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم نے گزشتہ لیکچر میں جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تھے ایک لسٹڈ کمپنی کے ان کو دیکھا ان کو ڈسکس کیا جہاں تک لائبلٹی سائٹ کا تعلق تھا اس سائٹ کو ہم نے کمپلیٹلی کیا اور ایسٹ سائٹ پہ ہم نے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اور انٹینجبلس کا ذکر جو ہے وہ کیا اور ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس اور آئی اے کے حوالے سے اس کی بات کی آج ہم وہی سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی بیلنس شیٹس وغیرہ یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ موجود ہوں گی آپ کے پاس اور کیونکہ آج ہم ذکر جو ہے وہ اب کرنٹ ایسٹس وغیرہ کے حوالے سے شروع کریں گے جس میں کہ سب سے پہلے انوینٹریز آتی ہیں آج کا لیکچر بھی اسی طریقے سے ہم کریں گے جیسے کہ پچھلی دفعہ کیا تھا کہ جی اب جو باقی ایسٹ سائڈ پہ جتنی چیزیں بیلنس شیٹ کے اندر رہ گئی ہیں ان کا ذکر کریں گے آئی اے کے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کو دہرائیں گے اور اب جہاں تک پروفٹ اینڈ لاس کا تعلق ہے اس میں جو ریونیو سائڈ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی دہرائیں گے جو ایکسپینسز وغیرہ ہیں اس میں میرا خیال تفصیل میں جانے کا جو ہے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپینسز تو بہرحال آپ نے اکاؤنٹنگ پالیسی کے تحت ریکارڈ کیے ہاں جو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس ہیں جو کہ انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ان کا ہم ذکر کریں گے کہ جی اس میں کون کون سے جو اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں وہ ڈسکلوز کی جاتی ہیں اور کیا چیز ڈسکلوز کی جاتی ہے اور اگر ہمیں ہمارے پاس وقت ہوا تو پھر چند ایک جو ڈیٹیلڈ نوٹس ہیں جہاں پہ بریک اپ دیا گیا ہے ان آئٹمس کا جو کہ بیلنس شیٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں یا پروفٹ اینڈ لاس میں اپیئر ہو رہے ہیں ان کا بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کریں سب سے پہلے تو آئی ایس ٹو اور انوینٹریز ان کا ذکر ضروری ہے اب انوینٹریز کے حوالے سے آئی ایس ٹو جو ہے وہ کیا کچھ کہتا ہے سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اکاؤنٹنگ پالیسی جو آپ نے اختیار کی ہے انوینٹریز کی ویلیویشن کے حوالے سے اس کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری اس کا ڈسکلوجر نہایت ضروری وہ ڈسکلوجر کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ پالیسی کیسے لکھی جاتی ہے جس وقت ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس پہ آئیں گے تو میں اس وقت آپ کی توجہ اس طرف دلواؤں گا اس کے بعد the total carrying amount and the carrying amount in classification appropriate to the enterprise یعنی ایک تو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے انوینٹری کا وہ اور ہر کلاسفکیشن جو بھی اس کے کمپوزٹس ہیں جو بھی اس کے پارٹس ہیں انوینٹری کے چاہے اس میں را مٹیریل ہے چاہے فنش گڈز ہے چاہے ورک ان پروسیس ہے ان تمام چیزوں کے علیحدہ علیحدہ جو اماؤنٹس ہیں وہ کیا ہیں carrying amount of the inventories which are carried at the net realisable value اگر کچھ انوینٹریز ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے ویلو جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹنگ پالیسی کے حوالے سے یعنی میتھڈ سے یا جو میتھڈ آف ویلویشن ہے اس کے حساب سے نہیں کیا ہوا وہ میتھڈ آف ویلویشن کیا تھے لائفو فائفو اور ویٹڈ ایوریج کی میتھڈز تھے اگر ان کے حساب سے نہیں کیا ہوا اور وہ آپ نے نیٹ ریئلائزبل ویلو کیا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مثلاً اسٹورز اینڈ اسپیئرز کے اندر جو ہے کچھ آپسلیٹ اسپیئرز ہو سکتے ہیں اسٹاکس ہو سکتے ہیں جن کو کہ آپ نے اب اسکریپ ویلو کے حساب سے نہ کہ ان کی اوریجنل کاسٹ کے حساب سے آپ نے ان کو ویلو کرنا ہے یا اس پرٹیکولر ویلویشن پالیسی کے حساب سے ویلو کیا ہے تو ان کو آپ علیحدہ نیٹ ریئلائزبل ویلو کے حساب سے آپ شو کرتے ہیں the amount of any reversal of any write down that is recognized as income یعنی وہ اماؤنٹ اگر آپ نے مثلاً ایک ایسٹ جن کو آپ نے سمجھا کہ یہ اب آ, کسی چیز کسی قابل نہیں ہے اور ان کی قیمت جو ہے وہ بازار میں شاید ایک روپیہ ملے گی ان کو اگر ہم بیچ دیں گے تو آپ نے اس کو نیٹ ریئلائزبل ویلو یعنی ایک روپے پہ اس کو جو ہے وہ آپ نے شو کر دیا تو جب آپ بیچنے گئے تو آپ کو یہ پتا چلا کہ جی ایک روپیہ نہیں اس کا ایک سو روپئے آپ کو دستیاب ہو گئے سب خرچے بیچنے کے نکالنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ننانوے روپے جو ہیں وہ آپ کی انکم آئی اور وہ بھی آپ کو ریکارڈ کرنی ہوگی اور اس حوالے سے جو آپ نے وہ پچھلی دفعہ اس کو جو ہے جتنے بھی اماؤنٹ سے کاسٹ سے اس کو رائٹ ڈاؤن کیا تھا نیٹ ریئلائزبل ویلو کے اوپر یا جو ویلو شو ہو رہا ہے جس پہ وہ شو ہو رہے وہ جو رائٹ بیک کیا تھا اس کی ریورسل ڈلے گی اور یہ جو ہے ویلو جو ہے وہ انکم کے طور پہ شو ہوگا ریورسل جو ہے یہ انکم کے طور پہ شو ہوگی the circumstances and events that lead to the reversal of the write down کس وجہ سے یہ رائٹ ڈاؤن جو ہوا تھا یہ اس کی کیا وجہ تھی یا اس کی ریورسل جو ہے وہ اب کیوں ہو رہی ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ ہو رہی ہے یہ آپ کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ڈسکلوز کرنا پڑے گا carrying amount of any securities pledged for security وہ تمام ایسٹس کہ جن کو آپ نے پلیج کیا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے ان کا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا if the inventories are recorded using allowed alternative treatment then the difference of inventories under benchmark treatment and allowed treatment is also required to be disclosed اگر آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کے تحت آپ نے انوینٹریز کو ریکارڈ کیا ہے تو پھر جو ڈفرنس ہے اس بینچ مارک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو اماؤنٹ آ رہا ہے اور جو الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو آ رہا ہے ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے اس کو بھی آپ کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا financial statements should also disclose the cost of inventories recognised as expense during the period یعنی فائنانشیل اسٹیٹمنٹس میں جو انوینٹریز چارج آف ہو گئی کنزیوم ہو گئیں اس کو بھی آپ کو شو کرنا ہوگا وہ کہاں پہ شو ہوتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو ہوتا ہے کہ جی را مٹیریل کنزیومڈ اتنا یہ جو بھی چیز ہے اس کی کنزمپشن کتنی ہوئی استعمال میں کتنا آیا سال کے دوران تو یہ آئی ایس ٹو انوینٹریز پہ جو ہے اس کے حساب سے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کی کچھ چیزہ چیزہ باتیں تھیں اب اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پروفٹ اینڈ لاس میں جو ریونیو ہے اس کا اس کے حوالے سے آئی ایس ایٹین جو ہے وہ ریونیوز پہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ an entity disclose the accounting policies adopted for the recognition of revenue including the methods adopted to determine the stage of completion of transactions involving rendering of services یعنی وہی بات کہ جی اکاؤنٹنگ پالیسیز جو آپ نے اڈاپٹ کی ہیں ریونیو کو ریکگناز کرنے کے لیے وہ پالیسیز کیا ہیں ان کو ڈسکلوز کرنا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ اگر آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو سروسز پرووائڈ جو کر رہے ہیں ان پہ جو ریونیو ریکگنیشن آپ کر رہے ہیں اس کے طریقہ کار کیا ہے وہ میتھڈ کیا ہے جس کے تحت آپ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ services over a prolonged period of time یا کوئی فیزز کے اندر آپ دے رہے ہیں یا کسی طریقے کو خاص انداز میں پیش کر رہے ہیں اور اس کی بلنگ بھی خاص انداز میں ہے اس کا ریونیو ریسیٹ بھی خاص انداز میں ہے تو اس حوالے سے آپ کی ریونیو ریکگنیشن کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی اس کا ذکر اس کا ڈسکلوجر جو ہے وہ دینا ضروری ہوتا اسی طریقے سے سیلز اگر آپ ریکگناز کرتے ہیں تو آپ کس پوائنٹ پہ جا کے سیلز کو ریکگنائز کرتے ہیں یا سیلز کی اگر واپسی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے ریکگناز ہوتی ہے یہ پالیسیز جو ہیں یہ ڈسکلوز کرنا پڑتی ہیں the amount of each significant category of revenue during the period including revenue arising from ہر جو میجر کیٹیگری ہے ریونیو کی اس سے جو آپ کو وصولی ہوئی یا آپ نے جتنا وہ ریونیو کریٹ کیا آپ نے کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارا وصول ہو گیا ہو اس میں ریسیویبل بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن جو آپ نے ریونیو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر کریٹ کیا جنریٹ کیا ریونیو ٹوٹل وہ کیٹیگری وائز آپ کو دکھانا ہے اور جو ہے وہ یہ کہ پرٹیکولرلی ریونیو جو ارائیز ہو رہا ہے کن چیزوں سے مندرجہ ذیل چیزوں سے مثلا سیل آف گڈس اس کو علیحدہ سے دکھائیں گے آپ سروسز اگر آپ نے پرووائڈ کی ہیں اس سے جو ریونیو آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ آپ علیحدہ سے دکھائیں گے اگر آپ کو انٹرسٹ یا پروفٹ ریسیو ہوا ہے اس کو آپ علیحدہ سے دکھائیں گے رائلٹی اگر آپ کو ریسیو ہو رہی ہے وہ آپ علیحدہ سے دکھائیں گے ڈویڈنڈز آپ کو ریسیو ہوئے ہیں تو وہ علیحدہ سے دکھائے جائیں گے and the amount of revenue arising from exchanges of goods اور services included in each category of revenue اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے سیل نہیں کیا کئی دفعہ ہوتا ہے کاروبار کے اندر کہ آپ کہتے ہیں اچھا جی مجھے جو ہے وہ فلانی چیز جو تمہارے پاس ہے وہ بہت ضروری ہے تم وہ مجھے دے دو کیونکہ مجھے استعمال کرنا ہے یا مجھے اس کی ضرورت ہے اور جب میرا اسٹاک آ جائے گا یا بن جائے گا تو میں وہی چیز تمہیں اب یہاں پہ نہ سیل ہوئی ہے نہ پرچیز ہوئی ہے کوئی ادائیگی بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایکسچینج ہوا ہے آپ کو ایک چیز چاہیے تھی جو کسی اور کے پاس تھی اس سے آپ نے وہ چیز لے لی لیکن اس کا معاوضہ کوئی پے نہیں کیا اسی طریقے سے اس کے عفظ جو کچھ آپ نے کسی دوسرے کو دیا وہ بھی گڈس تھے کوئی چیز جو آپ بناتے ہیں وہ آپ نے ان کے حوالے کر دی کہ صاحب یہ تبادلہ ہو گیا اور اس طریقے سے اب وہ کہہ رہے کہ جی اس حوالے سے اس قسم کا اگر کوئی چیز ہوگی تو یہاں پہ آپ جو ریونیو ریلیٹ کرتا ہے اس چیز سے ایکسچینج سے گڈس کے یا سروسز کے وہ آپ کو ریکگناز کرنا ہے اور اس کو شو کرنا ہے ہر ان کیٹیگریز کے اندر کہ اگر سیل آف گڈس ہے تو اس میں یہ کتنا اس کا کتنا آنسر شامل تھا سروسز میں تو اس کا کتنا پارٹ تھا تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایون جو ایکسچینج کر رہے ہیں آپ کہ یہ آپ مجھے دے دیں میں آپ کو یہ دے دوں گا جب میرا پاس پیسے بھائی گو کیش نہیں آ رہا لیکن ایک آپ کی سیلبل گڈز کے اندر کمی واقع ہوئی ہے وہ سیلبل گڈز میں کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے یا تو وہ گڈز ڈسٹروائے ہو گئے ان کا ستیہناش ہو گیا یا آپ نے وہ بیچ دیے تو ریونیو نوشنل ہے چاہے یا ایکچوئل ہے وہ اس کو وہاں پہ اس حوالے سے آپ کو شو کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں بوروئنگ کاسٹ کا اور اس پہ جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ under the benchmark treatment of I A twenty three borrowing cost should be treated as an expense in the period they are incurred regardless of how the loan is used یعنی اگر آپ نے ایک لون لیا ہوا ہے کسی بھی پرپز کے لیے لیا ہوا ہے لیکن آئی ایس ٹوینٹی تھری میں جو بینچ مارک ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جی یہ لون چاہے آپ کسی بھی پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہوں اس پہ جو ایکسپینس ہے مارک اپ جو آپ پے کر رہے ہیں یا انٹرسٹ کاسٹ پے کر رہے ہیں یا بوروئنگ کاسٹ جو پے کر رہے ہیں وہ اس پیریڈ کے اندر اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر وہ ایکسپینس کے طور پہ شو ہوگا یہاں پہ ایک پروویزو البتہ ضروری ہے اور وہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تک اگر آپ نے ایک لون جو ہے وہ ایک پلانٹ مشینری یا بلڈنگ بنانے کے لیے یا پلانٹ مشینری بنانے کے لیے اگر آپ نے لیا ہے تو جب تک وہ پلانٹ مشینری اریکٹ نہیں ہو جاتا اور آپ کے استعمال میں نہیں آ جاتا یا وہ بلڈنگ تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ جاتی اور اس کا استعمال آپ کے استعمال شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے اگر اس پہ انٹرسٹ ہے یا کوئی آپ بوروئنگ کاسٹ ادا کر رہے ہیں تو وہ بوروئنگ کاسٹ جو ہے وہ اس ایسٹ کی کاسٹ میں شامل ہوگی لیکن جیسے ہی وہ استعمال میں آئے گا وہ بوروئنگ کاسٹ جو ہے وہ اب ایکسپینس ٹریٹ ہوگا اب ہمیں اس سے کوئی نہیں کہ جی وہ ایک لون اس کے ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تھا یا وہ ایک رننگ فائنانس کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو ایکسپینس کے طور پہ آپ شو کریں لیکن جب تک اگر وہ ایسٹ سے ریلیٹ کرتا ہے تو جب تک وہ ایسٹ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جتنا بوروئنگ کاسٹ ہے وہ سب ایسٹ کی کاسٹ میں شامل کیے جائے گی اس کے بعد جو بات دوسری کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ benchmark treatment is used the enterprise is only required to disclose the policy adopted for borrowing cost کہتے ہیں کہ اگر بینچ مارک ٹریٹمنٹ اگر آپ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف جو ہے جو پالیسی اڈاپٹ کی آپ نے بورنگ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ پالیسی جو ہے وہ آپ کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہے ای پی ایس کی بات ہم بہت ساری کر چکے کچھ دن پہلے ہی یہ بات کی گئی تھی بیسک اور ڈائلوٹیڈ جو ای پی ایس تھے ان کا ذکر کیا گیا ابھی پچھلے لیکچر کے اندر بھی میں نے ای پی ایس کے حوالے سے پھر آپ کو دوبارہ ڈفرینس جو ہے وہ بتایا بٹ اس بیلنس شیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پرٹیکولرلی جو ہے میں نے آپ کو وہ بتایا کہ یہاں پہ یہ اس کمپنی کی بیلنس شیٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر جو basic and diluted E P S ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی تو یہ بیسکلی پھر وہی ریفرنس ہے اس بات کا کہ جی بیسک کیا ہوتا ہے اور ڈسکلوجر کیا اس کے حوالے سے ای پی ایس کے حوالے سے کیوں لازم ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سلائیڈ کے اوپر جو آپ شاید اس وقت دیکھ رہے ہوں اس پہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اب ذرا کیش فلو کی بات کر لیں گو یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے حوالے سے ڈسکلوجر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ all entities should disclose together with a commentary by management any other information likely to be of importance. For example a restrictions on the use or access to any part of the cash equivalents اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر کیش اکویولنٹس جو ہیں اس پہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہے یعنی ریسٹرکشن کس قسم کی ہو سکتی ہے ریسٹرکشن یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ یہ سرٹیفکیٹس پریمیچورلی ریٹائر نہیں کریں گے آپ یہ ڈپازٹس جو ہیں یہ آپ پریمیچورلی انکیش نہیں کریں گے اس کو انکیش کرنے کے لیے ایک مہینے کا نوٹس ہوگا یا اور کسی قسم کا بھی کوئی ریسٹرکشن آپ کا بینک آپ کے اوپر لگاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو ان ریسٹرکشنس کا ذکر جو ہے وہ اس کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات جو ہے بی وہ یہ ہے کہ the amount of undrawn borrowing facilities which are available اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر ہم نے جتنا پیسہ بینک سے مانگا تھا اور ہمیں سینکشن ہو چکا ہے اور ہمیں اویلیبل ہے وہ کیا ہے اور اس میں سے ایکچولی جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ کتنا ہے ظاہر ہے اگر استعمال ہم سارے کا سارا فرض کیجیے آپ نے دس کروڑ روپے کی اگر ایک فیسلٹی لی ہوئی ہے تو وہ دس کروڑ روپے سارے کے سارے ہو سکتا ہے آپ نے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں استعمال نہ کیے ہوں بلکہ اس میں سے آٹھ کروڑ کیے ہوں یا سات کروڑ کیے ہوں تو سات کروڑ تو شو ہوں گے کیش فلو کے اندر لیکن وہ بکیا تین کروڑ جو آپ کو اویلیبل ہیں وہ وہاں پہ نہیں شو ہو رہے لہٰذا اس کا ڈسکلوجر جو ہے وہ ضروری ہے کہ جی یہ ہمیں ٹوٹل فیسلٹی جو ہے وہ دس کروڑ کی ملی ہے اور اس میں سے جو ہم نے استعمال کیا وہ سات کروڑ ہے باقی تین کروڑ جو ہے وہ ابھی اویلیبل ہے ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کمپنی کے پاس اگر کیش فلو کی شارٹ فال ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ ہے فیوچر پیریڈ کے اندر تو اس کے پاس اتنی فیسلٹی موجود ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے آگے چل سکتی ہے اور اس کے چلنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی یہ انفارمیشن آپ اسینشلی اپنے شیئر ہولڈر یا اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں اس کے بعد اسی حوالے سے جو اور کوئی ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو separate disclosure of cash flow that represents increase in operating capacity and cash flows that are required یہ وہی جو ہم نے بات کی تھی کہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے کیش فلو کیا ہے اور انویسٹنگ ایکٹیویٹی سے کیا ہے اور فائنینشیل ایکٹیویٹی سے کیا ہے اور یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ہمیں شو کرنی اور ہم نے دیکھا کہ یہ کمپنی جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم ریویو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ اسی ترین تینوں طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کیش فلوز کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور پھر آخر میں ان تینوں فیگرس کو ایڈ کر کے وہ net increase in the cash equivalents during the year یا ڈیکریز جو ہے اس کی فگر لاتے ہیں اور اس پہ اوپننگ بیلنس ایڈ کرتے ہیں تو closing balance of equivalents cash and cash equivalents جو ہے وہ آ جاتا ہے ڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکلوجر آف سیگمنٹل اسی حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ the disclosure of segmental cash flow enables users to obtain a better understanding of the relationship between the cash flows of the business as a whole and those of its component parts and the availability and variability of segmental cash flow یعنی وہ جو تین حصے ہیں یا کمپوننٹس جو ہم نے شو کیے ہیں ان کے اپنی اپنی کانٹریبیوشن کیا ہے ان کی امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے اور جو اس کیش فلو کو دیکھ رہا ہے وہ شیئر ہولڈر یا اسٹیک ہولڈر جو دیکھ رہا ہے اس کو جو ہے اس پہ اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے ان تینوں سیگمنٹس کی کہ وہ کیا ہے اس کمپنی کے حوالے سے تو یہ اس ڈسکلوجر سے نتائج جو ہیں وہ برامد ہوتے ہیں اب رہ گئی بات کہ جی ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کی کہ جہاں پہ پالیسی چینج ہو جیسا ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جی اس کمپنی کے اندر جو ڈویڈنڈ کے حوالے سے پالیسی چونکہ چینج ہوئی وہ پالیسی کیا تھی اور کیسے چینج ہوئی وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں لیکن وہ پالیسی چینج ہوئی لہذا انہیں جو ٹو تھاؤزینڈ اینڈ ٹو کی فگر اوپننگ فیگر تھی پروفٹ کی اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑی ٹو تھاؤزینڈ اینڈ فور میں ایڈجسٹمنٹ کچھ آئی تھری میں آئی اور پھر آپ کے پاس جو اوپننگ فیگر تھی ٹو تھاؤزینڈ فور کی وہ آپ کے پاس آئی اور ٹو تھاؤزینڈ فور میں کلوزنگ فیگر آپ نے ارائیو ایٹ کی تو یہ جو آئی ایس ایٹ اس کے حوالے سے ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ بات کیا ہے بیسکلی یہ یہ ہے کہ when a change of accounting policy is applied retrospectively یعنی گزشتہ period in accordance with para nineteen the entity adjust the opening balance of each affected component of equity for the earliest period presented and the other comparative amount disclosed for each prior period presented as if the new account policy has always been یعنی اگر وہ نئی اکاؤنٹنگ پالیسی جو آج ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ ہم اپلائی کر آج کر رہے ہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو وہ پرائر پیریڈز کو بھی افیکٹ کرے گی اور ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس نظریے سے کہ یہ شاید پالیسی جو تھی یہ ہمیشہ سے ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی تو یہ چیز تمام باتیں جو ہیں یہ ہم نے اب کی آئی اے ایس کے حوالے سے اب ذرا گفتگو ہم کرتے ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور جس میں یہ تمام ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں یا شو کی جاتی ہے یا ریفلیکٹ کی جاتی ہے جو چار یہ اسٹیٹمنٹس ہیں یہ تو ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ سمری ہے of the financial details summary ہے اس کی ایکسپلینیشن تمام کی تمام اور کس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹس بنی ہیں وہ پالیسیز جو ہیں کن پالیسیز کے تحت وہ بنی ہیں اسٹیٹمنٹس وہ پالیسیز کا ذکر نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ہے تو آئیے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کو اب دیکھتے ہیں یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جیسا میں نے پہلے بھی ارض کیا آپ کو ہینڈ آؤٹ کے ساتھ دیے گئے جو ریٹرن ہینڈ آؤٹ ہے آپ کے پاس اس میں یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس موجود ہیں تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جو سب سے پہلے چیز ریکوائرڈ ہے اور یہ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس کمپنی کا لیگل اسٹیٹس اور نیچر آف بزنس جو ہے اس کا ذکر کریں جیسا کہ in notes to the accounts میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹ نمبر ون جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے اور اس میں آپ بریفلی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کمپنی کہاں پہ انکارپوریٹ ہوئی اور یہ کون کون سے اسٹاک ایکسچینجز پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لسٹڈ ہے اور یہ کہ یہ کمپنی جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے مثلا اس پرٹیکولر کمپنی کے حوالے سے جو ہے کہا گیا ہے کہ it is engaged principally engaged in the manufacture and sale of paper paper board packaging materials and tissue products تو یہ ان کا مین کام ہے تو یہ تو لیگل اسٹیٹس اور نیچر آف بزنس کی بات ہو گئی سیکنڈ نوٹ جو ہے وہ ہے سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کے حوالے سے اور اس میں سب سے پہلے بیسس آف پریپریشن جو کہ آئی اے ون کے حوالے سے دیا جانا ضروری ہے اس کا note two point one one ہے the financial statements have been in accordance with the requirements of the companies ordinance nineteen eighty four and the international accounting standards I A as applicable in Pakistan approved accounting standards comprise of اب یہ آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے اور اس پرٹیکولر نوٹ کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ wherever the requirements of the companies ordinance 1984 eighty four or directives issued by the securities and exchange commission of Pakistan differ with the requirements of the standards the requirements of the companies ordinance 1984 eighty four or the requirements of the said directives take precedence یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ فورتھ شیڈیول اب وڈرا ہو چکا ہے سارے کا سارا تقریباً جو کمپنیز آرڈیننس کا ہے اس جب تک وہ موجود تھا تو دیور ایریاز کہ جہاں پہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے اندر ڈسکلوجر اور پریزنٹیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس سے مختلف تھی کہ جو کمپنیز آرڈیننس کے اندر ریکوائرمنٹ تھی لہذا یہ بات لکھی جا رہی کیونکہ یہ جو اکاؤنٹس ہم دیکھ رہے ہیں یہ ابھی پرانے حساب سے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ امینڈمنٹ چونکہ دو ہزار پانچ جون کے بعد کے جو اکاؤنٹس بن رہے ہیں اس میں اپلیکیبل ہے تو اس لیے ابھی اس کا ایفیکٹ نہیں آیا اب آئندہ جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر دوسری چیز یہ جو ہے وہ یہ شاید اسٹیٹمنٹ جو ہے ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ اب کمپنیز آرڈیننس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام تر آئی ایس جو ہے جو پاکستان میں اڈاپٹ کیے گئے وہ اپلیکیبل ہیں اور صرف دو تین چیزوں سے چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں مزید ڈسکلوجر کی ضرورت ہے کمپنیز آرڈیننس کی فورتھ شیڈیول میں اب اس کے علاوہ اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو یہ اس وقت لکھا جاتا تھا اب دو ہزار پانچ جون کے بعد جو اکاؤنٹس بنیں گے یا سیٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنے گی اس میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دیکھیں گے اس کے بعد یہ بل کے بعد جو ہے یہ اس نے 2.12 کے اندر جو ہے وہ کہی during the year the S C C P substituted the fourth schedule to the companies ordinance nineteen eighty four which is effective from financial year ending on or after July five two thousand and four two thousand four this has resulted in the change in accounting policy pertaining to the recognition of dividends propose subsequent to year end اس لیے انہوں نے اپنی اکاؤنٹنگ پالیسی میں چینج کیا and capitalisation of exchange differences جو کہ آگے چل کے نوٹس آ رہے تو چیز یہ ہے کہ جی جو سال پانچ جولائی دو ہزار چار کے بعد کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان پہ تو نئی چیزوں کا اطلاق ہے لیکن جو نئی امینڈمنٹ ہے جو کمپنیز آرڈیننس میں امینڈمنٹ ہے اب یہ چونکہ اکاؤنٹ جو ہیں یہ اکتیس دسمبر دو ہزار چار تک بنے ہیں لہذا اس میں جہاں تک ڈویڈنڈ کا تعلق تھا وہ انہوں نے جو جو پرپوز ڈویڈنڈ تھا اس کا ٹریٹمنٹ مختلف ہو گیا اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایکسچینج ڈفرنسز کو ہم کیپٹلائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی چونکہ چینج آ گیا لہذا وہ بھی ہم نے کیا ہے اور وہ اس کا نوٹ کا ریفرنس دے رہے ہیں تو چیز یہ کہ جی اب فرق جو ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ جی فرق آئی ایس اور کمپنیز آرڈیننس کے فورتھ شیڈیول میں بہت کم رہ گیا لیکن یہ ابھی بھی حقیقت ہے کہ اگر لا آپ کا نیشنل لا جو ہے اس میں ریکوائرمنٹ کچھ مختلف ہے تو وہ لا پریویل کرے گا تو یہ چیز پوزیشن جو ہے اس میں کوئی چینج جو ہے وہ نہیں آئی اب یہ تو بیسس آف پریپریشن ہے کہ یہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ ریویو کر رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس بیسس کے اوپر تیار ہوئے اور یہ آئی ایس ون کی حوالے سے بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کا ڈسکلوجر اس کے بعد آ جائے اکاؤنٹنگ کنوینشن کے اوپر کہ جی آپ نے یہ جو اکاؤنٹس بنائے ہیں اس میں آپ نے کس کنوینشن کے تحت یعنی ہسٹوریکل کاسٹ کنوینشن کے تحت آپ نے اگر بنائے ہیں تو وہ آپ اسٹیٹ کریں گے یہ بھی آئی اے ون کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ٹو پوائنٹ ٹو کے اندر جو نوٹس ٹو دی ہیں اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ these financial statements have been prepared under the historical cost convention except for revaluation of certain financial instruments at fair value and recognition of certain employee benefit retirement benefits at present value تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹس سبسٹینشلی تو ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن کے تحت تیار کیے گئے ہیں لیکن کچھ فائنینشیل انسٹرومینٹس جو ہیں ان کو ہم نے ری ویلو کیا ہے فیئر ویلو کے حساب سے اور جو کوئی امپلائیز کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں پینشن کے حوالے سے یا اور کوئی جو بھی ہیں ریٹائرمنٹ بینیفٹس ان کو ہم نے پرزینٹ ویلو کے اوپر جو ہے وہ ان کی ویلویشن یعنی ہسٹوریکل کاسٹ سے ہٹ کر اس کے بعد 2.3 نوٹ ہے آپ کے پاس جو ٹیکسیشن پہ ہے اور یہاں پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے یہ بھی ڈسکلوجر جو ہے یہ آئی ایس ٹویلو کے حساب سے جو ہے وہ ضروری ہے اور چونکہ آئی ایس ٹویلو جو ہے وہ اس کوس میں ہم نے نہیں شامل کیا ہوا لہذا اس کا ذکر ہم کچھ ڈیٹیل میں نہیں کریں گے بہرحال وہ نوٹ آپ کے سامنے ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں 2.4 جو ہے نوٹ وہ fixed capital expenditure and depreciation اور ایمورٹائزیشن کے حوالے سے ہے جس میں کہ سب سے پہلے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے اوپر پالیسی کا ڈسکلوجر ہے جو کہ آئی ایس سکسٹین کے حوالے سے ہے یہ بڑا ڈیٹیلڈ نوٹ ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ سارے کے سارے علاوہ فری ہولڈ لینڈ کے are stated at cost less accumulated depreciation and any identified impairment loss تو امپیئرمنٹ لاس کا بھی آپ نے اس میں ذکر جو ہے وہ کر دیا ہے فری ہولڈ لینڈ جو ہے وہ کاسٹ پہ آپ نے اسٹیٹ کی ہے لیس اینی آئیڈینٹیفائڈ اگر کوئی امپیئرمنٹ اس freehold freehold land کیا ہوتی ہے جو کہ لیس پہ نہ ہو بہت ساری زمین جو ہے مثال کے طور پہ کنٹونمنٹ کے علاقوں کے اندر عام طور پہ زمین جو ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے ہوتی ہے وہ نائنٹی نائن ایئرس کی لیس ہو سکتی ہے وہ تیس سال کی لیس ہو سکتی لانگ ٹرم ہوتی ہے لیکن بارہ لیس لیسٹ لینڈ ہوتی ہے جبکہ دوسرے جو علاقے ہیں کنٹونمنٹس کے علاوہ وہ زمینیں جو ہیں وہ آؤٹ رائٹ آپ کو بیچ دی جاتی ہیں ان کو فری ہولڈ کہا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر کسی قسم کا ٹائم کے حوالے سے وقت کے حوالے سے کوئی بندش یا ریسٹرکشن نہیں ہے تو اس لیے وہ فری ہولڈ کہلاتی ہیں اور اس کی اگر قیمت میں جو کاسٹ آپ نے اس زمین کی ادا کی تھی اس میں اگر کوئی کمی کسی طریقے سے واقع آ گئی تو اس کو پھر چونکہ کمی جو ہوئی ہے اس کو آپ نے اکاؤنٹ فار کرنا ہے تو آپ اس کی کاسٹ کو ریڈیوس کرتے ہو تو یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ بہرحال دینا پڑتا ہے کہ جی freehold land is stated at cost less any identified impairment loss freehold land کے اوپر کوئی ڈپریسن نہیں ہوتا لیس ہولڈ لینڈ چونکہ اس لیس ہولڈ کی یا اس لینڈ کی ملکیت کا وقت میں کمی آتی جاتی اس وجہ سے اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو ہم سال ب سال over the life of the less ہم اس کو رائٹ آف کر دیتے فری ہولڈ لینڈ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا فری ہولڈ لینڈ آپ کی بیلنس شیٹ پہ آپ کی ملکیت رہتی ہے ہمیشہ کے لیے ملکیت ہے کیونکہ اس میں سو سال گزر جانے کے بعد ننانوے سال تیس سال جو کوئی بھی سال کتنے بھی سال گزر جانے کے بعد کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہو جانی وہ آپ ہی کی ملکیت رہتی ہے لہذا اس کی کاسٹ کو رائٹ آف نہیں کر سکتے ہاں اگر مارکیٹ ویلو اس کا ویسے گر جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر وہ امپیئرمنٹ ہو گئی تو یہ دونوں میں ایک اور فرق ہے لیس ہولڈ لینڈ میں اور فری ہولڈ لینڈ میں اس کے بعد انہوں نے وہ ریٹس دیے ہوئے ہیں اور ڈپریسن کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی پالیسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے when an impairment loss is recognised the depreciation charge is adjusted in the future periods to allocate the assets revised carrying amount over its estimated useful life تو یہ کہ جی اگر امپیئرمنٹ ہو گئی ہے کسی پراپرٹی پلانٹ یا اکوپمنٹ کے اندر تو ڈپریسیشن چارج اس سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ آپ نے امپیئرمنٹ لاس کو ریکگنائز کیا آپ نے اس کے ویلو کو کم کیا لہذا ڈپریسیشن آئندہ پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ریوائزڈ اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جو اس کی بکیا یوزفل لائف ایسٹ کی رہ گئی ہوتی ہے major repairs and improvements are capitalised minor repairs and renewals are charge to income یعنی پروفٹ اینڈ لاس کو چارج کی جاتی ہے مائنر جو ہے لیکن میجر جو ہیں ان کو ہم کیپٹلائز کرتے ہیں the gain or loss on disposal or retirement of an asset represented by the difference between اب یہ گین اگر آپ ایسٹ بیچ رہے ہیں تو اس پہ اگر منافع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہے کہ جی ہم اس کو انکم یا ایکسپنس کے طور پہ ٹریٹ کرتے تو یہ نوٹ جو تھا بڑا کمپریہنسو نوٹ ہے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے حوالے سے آئی ایس سکسٹین کے حوالے سے اس کے بعد انہوں نے نوٹ دیا ہے انٹینجیبل ایسٹ سے کے حوالے سے پالیسی ڈسکلوجر ہے کہ آئی ایس تھرٹی ایٹ جو ریکوائر کرتا ہے ایکسپینڈیچر انکر ٹو ایکوائر اب یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں software and enterprise resource E R P system کا are capitalised as intangible asset یہاں پہ اب کوئی وہ نہیں ہے پیٹنٹس نہیں ہے کوئی ٹریڈ مارکس نہیں ہے لیکن ایک ای آر پی سسٹم یا ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر جو انہوں نے ایکوائر کیا ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے as an intangible asset show کیا ہے and it has been stated at cost less accumulated amortisation and any identified impairment loss intangible assets are amortised using the straight line method over a period of three year تو وہ جتنی کاسٹ ہے وہ تین سال کے عرصے میں وہ اس کو رائٹ آف کر رہے ہیں ہم نے یاد ہوگا کہ انٹینجبل ایسٹس کی لائف حد جو ہے وہ بیس سال رکھی گئی ہے اسی آئی ایس کے اندر باقی نوٹ جو ہے وہ مزید تفصیل اس کی دے رہا ہے اور امپیئرمنٹ کے حوالے سے دے رہا ہے 2.43 جو نوٹ ہے وہ کیپٹل ورک ان پروگرس کا ہے کہ کیپٹل اور جو کہ آئی ایس سکسٹین پھر پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے وہ نوٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی capital work is in progress stated at cost less any identified impairment loss 2.5 note leases اور یہاں پہ فائنانس لیسز کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹ دیا گیا ہے I S seventeen disclosure requirements جو ہیں یہ نوٹ ہم ذرا پڑھتے ہیں فائنانس لیسز کے حوالے سے leases where the company has substantially all the risk and rewards of ownership are classified as finance lease یعنی پہلے تو وہ فائنانس لیز کی ایک مورلیس ڈیفینیشن دے رہا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ assets subject to finance lease are stated at the lower of present value of minimum lease payments under the lease agreements and the fair value of the assets اب یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ آئی اے ایس سیونٹین کی ہے اور جب ہم یہ کر رہے تھے آئی اے ایس اس وقت ہم نے منیمم لیز پیمنٹ کو کیسے نکالا جاتا ہے اس کو بھی اس کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے وہ چیز ہم نے جو ہے وہ اس وقت کی تھی اور جو ہے وہ آپ کو امید ہے کہ یہ یاد ہوگا the related rental obligations net of finance charges are included in liabilities against assets subject to finance lease as referred to in note six تو نوٹ سکس جو ہے اگر ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی نوٹ سکس کے اندر کہ liabilities against assets subject to finance lease اب یہاں پہ وہ دو سال کے کمپیرٹیو اس سال کی فگر بھی دے رہا ہے اور پچھلے سال کی بھی فگر دے رہا ہے جس میں سب سے پہلے وہ شروع کرتا ہے present value of minimum lease payments کے حوالے سے اور اس میں سے وہ ادائیگیاں جو بیلنس شیٹ ڈیٹ یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ڈیٹ جس جس ڈیٹ تک وہ بنائے گئے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس سے بارہ مہینے کے بعد کے عرصے میں جو پے ہونی ہے وہ ان کو مائنس کر رہا اور باقی جو ہیں وہ آپ کو کر رہا نیچے وہ اس کے نوٹ دے رہا ہے کہ the present value of minimum lease payment have been discounted at an implicit interest rate of seven point two five percent to arrive at their present value the lessee has the option to purchase the assets after expiry of the lease taxes repair replacements and insurance cost are to be borne by the lessee the amount of the future payment of the lease and the period in which these payments will become due are as follows وہ پھر جیسے آئی ایس نے کہا ہے کہ جی not less than one year or later than one year and not later than five years اس کے حوالے سے وہ بریک اپ دے رہا ہے فائیو ایئر سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں لیز اس لیے اس کا ذکر کوئی نہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کا پرزنٹ ویلو جو ہے وہ بھی آف لیس لائبلٹی بھی نکالا جا رہا ہے آپ کو امپلسٹ ریٹ بھی دے دیا گیا کنڈیشنالٹیز جو اس کے ساتھ تھیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا یہ تمام چیز جو ہے یہ نوٹ سکس میں فائنانس لیز کے حوالے سے ڈسکلوجر کے حوالے سے دی جا رہی ہے سو ٹو پوائنٹ فائیو کے اندر تو پالیسی ڈسکلوجر ہے اور نوٹ سکس کے اندر جو ہے وہ اس کی مزید تفصیل جو کہ آئی ایس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ڈسکلوجرز دینا لازم ہے وہ ڈسکلوجرز وہاں پہ نوٹ سکس میں دیے گئے اس کے بعد ہم ٹو پوائنٹ سکس پہ آتے ہیں نوٹ پہ جو کہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے اب انویسٹمنٹس کا نوٹ جو ہے یہ جیسا پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ تھرٹی ٹو اور تھرٹی نائن آئی ایس ہیں جن کے حوالے سے دیا جاتا ہے کہ investments in equity instruments of subsidiaries and associated companies investments are initially measured at cost cost in relation to investment made in foreign currency is determined by translating the consideration paid in foreign currency into rupees at exchange rate پر ڈیٹ آف دی ٹرانزیکشن تو یہ اس نے انویسٹمنٹس کی ویلویشن کے بارے میں کہ جی انیشلی ہم اس کو کاسٹ پہ میجر کرتے ہیں اور اگر کسی باہر کے کسی دوسرے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی گئی ہے جو کہ اس کیس میں کی گئی ہے تو پھر وہ فارن ایکسچینج کو ہم کرنسی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو روپیز ایکسچینج ریٹ پہ جو کہ جس دن وہ پیسے کی ادائیگی کی گئی تھی اس ڈیٹ کے حوالے سے جو بھی ایکسچینج ریٹ تھا اس کے حوالے سے ہم نے اس کو انویسٹمنٹ کو بک کیا The other investments made by the company are classified for the purpose of measurement into the following categories: held to maturity investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are classified as held to maturity and are initially measured at cost and at subsequent reporting dates measured at amortized cost using the effective yield method. سب اس نے طریقہ کار اس کی میجرمنٹ کا اور یہ ان کے بارے میں جو ہیلڈ ٹو میچورٹی ہیں یعنی اس وقت تک نہیں بیچی جائیں گی کہ جب تک ان کی مدت یا میاد جو ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی اس کے بعد اس نے اویلیبل فار سیل جو انویسٹمنٹس ہیں ان کا ذکر کیا اور اس کے اوپر پالیسی کا پورا نوٹ دیا ہے جو کہ آپ کے سامنے وہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ investment classified as available for sale are initially measured at cost being the fair value of consideration given at subsequent reporting dates these investment are remeasured at fair value یعنی quoted market price unless fair value can not be reliably measured fair value کہاں پہ ریلائبلی میجر نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کی ہوئی ہے جو کہ کوٹڈ نہیں ہے اور اس کا ویلو جو ہے وہ مارکیٹ ویلو آپ کو اویلیبل کوئی نہیں the investment for which quoted market price is not available are measured cost as it is not possible to apply any other valuation methodology تو یہ اس حوالے سے تمام تر اویلیبل فار سیل کا جو نوٹ ہے جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے نوٹ دیا ہوا ٹو پوائنٹ سیون پہ آتے ہیں جو کہ stores and spare stock and trade کے حوالے سے ہے یہ آئی ایس ٹو جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر ہوا اس کے حوالے سے ہے کہ اسٹورز اینڈ اسپیئرز میں usable stores and spares are valued principally at moving average cost while items considered obsolete at nil value stock in trade stock of raw materials except for those in transit work in process and finish goods are valued principally at the lower of weighted average cost and net realisable value cost of work in process in finish goods comprise of direct materials labour and appropriate manufacturing over overhead materials in transit are stated at cost comprising invoice value plus other charges paid thereon تو یہ اس نے اپنے اسٹاک ویلویشن کے حوالے سے جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں یہ وہ پالیسیز اس نے لکھ دی جو کہ ریکوائرمنٹ ہے آئی ایس ٹو کا financial instruments trade debts cash and cash equivalents borrowings creditors accrued and other liabilities یہ سب جو ہیں یہ فائنانشیل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جو ہے یہ آئی ایس تھرٹی ٹو اور آئی ایس تھرٹی نائن کے حوالے سے ان کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں مثلا ٹریڈ ڈیٹس جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ two point one zero note ہے کہ trade debts are carried at original invoice amount less an estimate made for doubtful debts based on review of all outstanding amount at year end bad debts are written off an identified تو یہ کہ جی ٹریڈ ڈیٹس جو ہیں جو انوائس جس اماؤنٹ پہ ہم نے کیا تھا اس اماؤنٹ پہ شو ہو رہے ہیں اگر اس میں سے کوئی ڈاؤٹ فل ڈیٹ ہے تو وہ مائنس کر دی گئی ہے بیڈ ڈیٹس ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیٹ بیڈ ہو گئی ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں یعنی اس کو چارج کر دیتے ہیں ایز این ایکسپینس بورونگس کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ loans and borrowings are recorded at the proceeds received in subsequent periods borrowing are stated at amortise cost using the effective جیل method finance cost are accounted for on an accrual basis and are included انڈیٹرز accrued and other liabilities to the extent of the amount remaining unpaid تو یہ اس حوالے سے بات ہوگی جو آپ لونز لے رہے ہیں یا اس کے اوپر جو فائنینشیل کاسٹ جو ہے آپ کر رہے ہیں تو فائنینشیل کاسٹ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکروول بیسس کے اوپر آپ کرتے ہیں اور وہ جتنا ان پیڈ اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کریڈیٹرز اور اکروڈ اینڈ ادر لائبلٹیز کے کلاسفیکیشن میں اس کو شو کرتے ہیں پروویژنس کے حوالے سے 2.14 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی provisions are recognised when the company has a present obligation as a result of a past event which is probable and will result in outflow of economic benefits and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation یہ آئی ایس تھرٹی سیون کے حوالے سے بات ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریونیو ریکگنیشن کے حوالے سے جو کہ آئی ایس ایٹین کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ بہوالا پالیسی کے یہاں پہ دی گئی ہے اور یہ جو پالیسی ہے یہ ہم نے 2.15 نوٹ نمبر جو ہے اس کے اندر موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ revenue is recognised on dispatch of goods اور on the performance of services except for management fee which is ریکگناز آن ریسیٹ سب سے پہلے جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت ہم گڈز کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں ڈسپیچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جی ہم فیکٹری گیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں تو ہم سیل کو ریکگناز کر لیں کہ سیل ہو گئی جہاں تک سروسز کا تعلق ہے تو سروسز علاوہ اگر ہم کسی ایک جگہ پہ یا کسی جگہ پہ مینجمنٹ فی کوئی چارج کر رہے ہیں تو مینجمنٹ فی جو ہے وہ تو اکروول بیسس پہ ہم اس کو ریکگناز کرتے ہیں لیکن باقی جو سروسز ہیں وہ ان کے حوالے سے جب تک وہ پیسے ہمیں وصول نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم ان کو ریونیو کے طور پہ ریکگناز نہیں کرتے return on deposits is accrued on a time proportion basis by reference to the principal outstanding and the applicable rate of return یہ ان ڈپازٹس کی بات کر رہا ہے جو کہ کمپنی کے بینک کے اندر ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے کہ ہم ریونیو کیسے اس پہ ریکگناز کرتے ہیں اس کے بعد ڈویڈنڈ انکم کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی on equity instruments is recognised as income when the right of receipt is established یعنی جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ اب ڈویڈنڈ جو ہے ہمیں ملنے کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اناؤنس ہو گیا اپروو ہو گیا اور ہمارا رائٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ جی ہاں بیکاز ہم نے اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے اپنی ہولڈ کی ہوئی ہے اور اس پہ یہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر ہو چکا ہے تو یہ ڈویڈنڈ تو ہمیں ملے گا تو ہم اگر یہ پوزیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنا ریونیو جو ہے ڈویڈنڈ کے حوالے سے وہ ریکگناز کرتے ہیں فائنلی جو بوروئنگ کاسٹ کے حوالے سے 2.16 نوٹ ہے جو کہ آئی ایس ٹوینٹی تھری کا جہاں پہ ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ mark up interest and other charges on long term borrowing are capitalised to the date of commissioning of the related plant machinery acquired out of the proceed of such long term borrow mark up interest in other charges are charge وہی بات کہ جی جو کیپٹل ایسٹس یا پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کو کریٹ کرنے کے لئے کو بنانے کے لئے کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اگر ہم نے اسپیسیفائڈ لون لیے ہیں تو وہ جس ڈیٹ تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتے اور ہمارے استعمال میں نہیں آتے اس ڈیٹ تک تو جو اس کی بوروئنگ کاسٹ ہے وہ ہم کیپٹلائز کر رہے ہیں اس کی ایسٹ کی کاسٹ میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ ایکسپینس کے طور پہ ٹریٹ ہو رہا ہے یوں ہم نے تمام تر جو اکاؤنٹنگ پالیسیز تھیں ان کو ہم نے جو notes of to the accounts کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا ہم نے پڑھا اور آئی اے کے حوالے سے ان کو جو ہے ان کا حوالہ بھی دیا نوٹ سکس کو بھی ہم نے دیکھا اسی طریقے سے باقی بہت سارے نوٹس ہیں اور یہ جس وقت آپ پڑھیں گے اور ڈسکلوجر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں گے جو مختلف آئی ایس کے اندر دی گئی ہیں تو پھر یہ چیز بالکل آیا ہو جائے گی کہ یہ اس میں جس طریقے سے پبلیکیشن اس پبلیکیشن کے اندر یا اس ہینڈ آؤٹ کے اندر جس طریقے سے آپ کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں وہ تفصیل سے دیے گئے ہیں وہ آئی اے کی ڈسکلوجر اور پریزنٹیشن ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں ہم نے ایک کافی لمبا سفر جو آج سے بہت دن پہلے شروع کیا تھا آج اس بیلنس شیٹ کے ریویو اور وہ تمام آئی اے جن کو ہم نے گزشتہ ترتالیس چوتالیس لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا ان کے حوالے سے اس آج کے لیکچر اور گزشتہ لیکچر کے اندر ایک لسٹڈ کمپنی کی بیلنس شیٹ کے حوالے سے ہم نے جو ہے ان کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کی کوشش کی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تمام آئی ایس ایز کے بارے میں کچھ نہ کچھ اویئرنیس کچھ نہ کچھ مزید معلومات حاصل ہوئے ہوں گے آپ کا شکریہ اور خدا حافظ